نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا اب دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا